ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مسلسل افطار کے بغیر کئی دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تو وصال کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ جیسا ہے میرا تو حال یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے لیکن وصال کرنے سے صحابہ رضی اللہ عنہم نہیں رکے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن کے بعد دوسرے دن کا وصال کیا پھر اس کے بعد لوگوں نے چاند دیکھ لیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید کا چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور وصال کرتا یا آپ نے تنبیہن فرمایا تھا کیونکہ وہ وصال کرنے پر مصر تھے اس روایت کے مطابق شعیب یحییٰ بن سعید اور یونس نے ظاہری سے کی ہے اور عبد الرحمن بن خالد فہمی نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مصیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6851